سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہمسائی تھیں اور وہ ان کے پاس آتی رہتی تھی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک عورت یہ خواب دیکھتی ہے کہ اس کا خاون اس سے مجامعات کر رہا ہے تو کیا وہ غسل کرے گی سیدہ ام سلمہ نے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں اے ام سلیم تو نے تو رسول اللہ کے نزدیک عورتوں کو رسوا کر دیا ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا اور اگر ہم اپنے اشکالات کے بارے میں نبی سے سوال کر لیں تو یہ اس سے تو بہت بہتر ہے کہ ان کے بارے میں ہم جاہل اور اندھے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں جی ہاں ام سلیم جب ایسی عورت منی کا پانی محسوس کرے گی تو اس پر غسل ہوگا سیدہ ام سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے نبی کریم نے فرمایا تو پھر اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے اس معاملے میں خواتین مردوں کی طرح ہیں حدیث نمبر آٹھ سو اڑتالیس مسند احمد